وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کی تو خبر ہے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے